تو جب ہم کہتے ہیں کہ لغوی معنی تو مطلب یہ ہے لغوی معنی کا کہ عربی ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے اور اصطلاحی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرعی لفظ ہے تو شریعت کی اصطلاح میں شریعت کی زبان میں اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں لفظ کا کیا مطلب ہے اور شریعت کی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی اور کیا ترجمہ ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاح معنی لغوی معنی اور اصطلاح معنی اگر قرآن و سنت کی بات نہیں ہے مگر اصول فیق کی مثلا بات ہے اصول فیق کا کوئی لفظ ہے تو اس میں بھی یہی دو چیزیں ہیں معنی یعنی عربی زبان میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اصطلاحی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اصول فق کی اصطلاح میں یعنی علماء اصول کی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے تمام علوم کی مثال اسی طرح لے لیں اسی پر قیاس کریں تو حمد کا لغوی معنی ستودن ستودن یہ اردو میں مستعمل ہے لیکن فارسی زبان کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا کسی کی تعریف کرنا کسی شخص کی تعریف اور اصطلاح میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں حمد کس چیز کا نام ہے وصف المحمود بالکمال مع المحبت و تعظیم محمود اس میں مفعول ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے اس شخص کی صفات کو بیان کرنا جس کی تعریف کی جاتی ہے شرط یہ ہے کہ تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اس شخص کی محبت بھی ہو اور اس کی عظمت اور اس کا تعظیم بھی ہو محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف کو شریعت کی اصطلاح میں حمد کہا جاتا ہے خالی اگر تعریف ہو کسی کی خالی تعریف یعنی صرف تعریف اور دل میں اس کی محبت نہ ہو اس کی عظمت نہ ہو اس کو حمد نہیں کہا جاتا اس کو مدح کہتے ہیں مدح میم دال اور ہا ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی تعریف لکھی ہے کہ اخبار عن محاسن المحمود ما حبه و اجلالی ہی و تعظیمی ہی اپنی محمود کی خوبیوں کے بارے میں خبر دینا یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے محاسن جم جمع حسن کی اس کی محاسن کے بارے میں خبر دانا اس حال میں کہ دل میں اس کا اجلال تعظیم اور اس کی محبت ہو یہ حمد ہے یہ تو حمد کی لغوی اور اصطلاحی معنی کے متعلق بات ہوئی ہے حمد کی فضائل وہ متعدد ہے ایک صحابی جو کہ شعر کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں نے شعر کہا ہے اور اپنے اس شعر میں میں نے اللہ رب العزت کی تعریف کی ہے تو نبی علیہ السلام کہنے لگے اما ان رب کا یحب الحمد تیرے رب کو حمد پسند ہے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تم نے اچھا کام کیا ہے یہ صحیح الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس کی روایت ہے مسند احمد مستدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ سشی ان احب الََََََََََہ المدحت من اللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو تعریف بہت زیادہ پسند ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سی یعنی اللہ کو اپنی تعریف انتہائی پسند ہے سلام ومن اجل ذالک وعد اللہ الجنہ اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے کیوں جنت میں جائیں گی اس لیے کہ جنت میں تو بس ان کا کام ہے اللہ کی تعریف کرنا جنت میں کوئی ذمہ داری کوئی مکلفیت نہیں ہوگی نہ کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے مسلمان کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جسمانی اور روحانی تکلیف نہیں ہے صرف یہ تسبیحات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثناء بیان کریں گی اس کی کہنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کوئی دشواری نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اسی طرح جنت میں اللہ عز و جل کی حمد و ثناء بیان کرنے میں جنتیوں کے لیے کوئی پرابلم کوئی مشکل نہیں ہے بالکل سانس کی طرح اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں بس تو جنت یہ حمد کی جگہ ہے اللہ نے جنت کیوں پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہاں پہ ہمیشہ یہ انسانیت اللہ کی تعریف ہی بیان کریں حمد اللہ عز و جل کو انتہائی پسند ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قطد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا بھی حمد سے کی ہے اور مخلوق کی انتہا بھی حمد پر ہوگی وہ استدلال کرتے تھے سورہ انعام اور سورہ زمر کی آخری آیت سے سورہ انعام کی شروع میں الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سب تعریف اللہ کے لیے ہے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا نور اور ظلمت کو پیدا کیا اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی چھ صفات کا تذکرہ کیا اور اس پر اپنی تعریف اللہ نے بیان کیا ہے یہ تو مخلوق کی ابتدا ہوئی خلقت اور سورہ زمر کی آخرات پڑھ لیں کہ وہاں پہ بس تذکرہ ہے اہل سعادت اور اہل شقاوت کا کہ نیک بخ لوگ جنت میں جائیں گے اور بدبخ لوگ جہنم میں جائیں گی اور اس دن آپ دیکھیں گے وطر تر الملائیک من حول العرش ملائک اللہ رب العزت کے عرش کو گھیر لیں گی یہ سب بحون بحمد ربیم اللہ رب العزت کی تسبیح پاکی اور حمد بیان کریں گی وقین بالحق حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ ختم کیا جائے گا وکیل الحمد رب العالمین اس کی اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے تعریف کیا ہے کہ میں نے اس زندگی کو جو خاتمہ بخش دیا ہے ختم کر دیا دنیا کی زندگی کو اور تمام لوگوں کو بس دو گھروں میں تقسیم کیا ہے کچھ کو جنت میں بیچ دیا ہے کچھ کو جہنم کی جیل میں بیچ دیا اب اس پر جو ہے نا میں قابل تعریف ہوں وقضی ابینہ بالحق وکیل الحمد رب العالمین تو مخلوق کی ابتدا بھی حمد سی ہوئی ہے اور مخلوق کی انتہا بھی حمد پر الحمد للہ رب العالمین پھر یہ حمد یہ کلمہ اللہ رب العزت کو انتہائی پسند ہے عمر ابن خطاب ایک دن کہنے لگے قد علمنا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں فم الحمد للہ یہ الحمد کیا ہے اس میں کیا مطلب ہے تو عالب نبی طالب کہنے لگے کہ کلیمتن رض اللہ اللہ ہی ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے اپنی پسند کیا ہے اللہ کو یہ کلمہ انتہائی پسند ہے اور محبوب ہے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے ہی یہ کلیمہ تو کل شاکر یہ الحمد ہر شکر گزار انسان کا کلمہ ہے شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا الحمد یہ ٹھیک ہوں یہ مسلمانوں کا کلمہ نہیں ہے کیا حال ہے ٹھیک ہوں یہ ٹھیک ہوں جو ہے نا مسلمان کا کلمہ نہیں ہے کیا حال ہے الحمد اور جب کوئی احسان کرے ٹینک یو ویر میچ نہیں جب کوئی احسان کرے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیق احسن اللہ علیک انگریزوں کی کیا حیثیت ہے ٹینک یو اللہ حافظ کے بجائے وہ کے یہ فضول کلمات ہیں ہاں اگر آپ انگریزوں سے متاثر بھی ہیں اس حد تک متاثر نہ ہو جایا کریں اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے جزاک اللہ کہیں گے دعایا کلمہ آپ کو دس نیکی ملے گی ٹینکیوں پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہاں اور اسی طرح جو ہے نا اللہ حافظ کہیں گے آپ کو دس نیکی ملے گی وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہوں نہیں الحمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اگر آپ خوشحال ہوتے اور کوئی پوچھتا کہ کیا حال ہے تو آپ کہا کرتے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ لدی بن ہی تتیم مصالحات اور اگر آپ کی آپ پر کوئی دکھ ہوتا غم ہوتا تو آپ کہا کرتے تھے الحمد للہ اعلیٰ کل حال ہر حالت پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں باللہ من حال اہل النار اور میں جہنمیوں کی حالت سے اللہ کے پناہ مانگتا ہوں یہ مسلمانوں کے کلمات ہیں اور اسی طرح سلسلہ الحادث الصحیحہ میں روایت ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مومن تو ہمیشہ الحمد ہی کہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اس ٹائم میں بھی الحمد ہی کہتا ہے اور مصیبت بھی پہنچتی ہے تو الحمد ہی کہتا ہے مصیبت پہنچتی ہے اولاد فوت ہوتی ہے کوئی اور بڑی مصیبت پہنچتی ہے اس موقع پر بھی مسلمان الحمد ہی کہتا ہے یہ کیونکہ مسلمان ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس الحمد میں ہے تو حمد سی یعنی تعریف سی اللہ کو محبت جو تعریف کرنے والوں سے بھی اللہ رب العزت کو شدید محبت ہوتی ہے جو ہمیشہ اللہ کی تعریف کریں الحمد اس لیے یہ حمد جو ہے نا ایک تو اس کے بہت سارے مقامات یوں کہیں کہ اس میں پانچ طرح کی عمومیت الحمد میں ایک تو حمد جو ہے نا عام ہے ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی تعریف اس لیے کہ حمد یہاں پہ مطلق ہے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہوئی ہر قسم کی تعریف جس زبان میں جس زبان سے ہو اور جس مکان میں ہو اور کہنے والا کوئی بھی ہو اور وہ حمد چاہے عربی میں ہو اردو میں ہو کسی بھی زبان میں ہو وہ سب تعریف کا حقدار اللہ رب العزت کی ذات ہے الحمد حمد میں تعمیم ہے حمد کی تمام افراد یہ حمد کی تمام افراد یہ ہم نے کہاں سے ثابت کیا ہے اس الفلام سے جو الحمد کی شروع میں ہے یہ جو الفلام الحمد کی شروع میں ہے گریمر کے لحاظ سے اس کو الفلام استغراقی کہتے ہیں الفلام استغراقی استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ غرق سی ہے غرق تو ڈوب جانے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ یہ الفلام جب کسی کلمے کی شروع میں آ جائے تو اس چیز کی تمام افراد کو یہ گیر لیتا ہے تو حمد کی تمام افراد کو اس الفلام نے گیر لیا ہے کہ تمام تعریف ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہے اور پھر اس میں حمد کہنے والوں کی بھی تعمیم تعمیم کا مطلب یہ کہ نعام عام حمد کہنے والے کی بھی عمومیت ہے اس میں تعریف کرنے والا کوئی بھی ہو انسان ہو ملائک ہو جین ہو عرب ہو عجم ہو مرد عورت بڑے چھوٹے سب جو بھی ہو سب تعریف کرنے والوں کی تعریف کا حقدار اللہ رب العزت ہے تو حمد کرنے والوں کی بھی تعمیم ہے اس میں ہاں جی وہی شمار کر رہا ہوں دو ہو گیا ابھی گنتی کریں آپ قرآن میں بھی ہے کہ وم منشی اللہ حمد ہی ولا کے اللہ تفقہ نہ ہم ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی تو دیکھیں ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور تیسرا اس میں زمان زمانے کی تعمیم ہے یہ حمد جس زمانے میں بھی ہو جس وقت میں بھی ہو دین ہو رات ہو ہاں، گرمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو ماضی میں ہو مستقبل میں ہو ہر زمانے کی تعریف کا حقدار اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ کہن سی یہ جملہ اسمیہ سے یہ الحمد جملہ اسمیہ ہے جو کہ دلیل ہے استمرار دوام اور بقا پر کہ اللہ کی تعریف ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو آخری صورتوں میں جو یہ سب بہا اور یہ سب پانچ چھ صورتوں کی ابتدا اسی کلمہ سے ہوتی ہے سب بحل اللہ فی السماوات یہ سب بحل اللہ امافِ سماوت کچھ کی ابتدا ماضی سے ہوتی ہے کچھ کی مزاری سی اس میں بھی حکمت یہی ہے اللہ ہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں بھی مخلوق میری تعریف کرتی رہی ہے اور آئندہ زمانے میں بھی مخلوق میری تعریف ہی کرتی رہے گی اور میری پاکی بیان کرتی رہے گی تو زمانہ بھی اس میں زمانے کی بھی عمومیت ہے قرآن میں بھی ہے الحمد فی والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی تعریف ہی ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو الحمد للہ میں تعمیمی زمان ہے دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے یہ لفظ اسی طرح تاری تعمیمی مکان تعمیمی مکان یعنی جس جگہ میں بھی تعریف ہو بس وہ تعریف کا حقدار اللہ رب العزت ہے جس جگہ میں بھی تعریف ہو اس تعریف کا جو حقدار ہے وہ اللہ رب العزت ہے جیسے ولا الحمد فی والآخرہ اور اسی طرح ولا الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون صورتِ الروم میں ہے یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے فسبحان اللہ حین تنسون وحین تصبحون حنت الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون صبح و شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہیں اس مسلم کے اندر موجود ہیں تو آسمان میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور زمین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے تو اس میں تعمیمی مکان ہے ہر جگہ میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور جو بھی تعریف ہوتی ہے اس کا حقدار اللہ رب العزت ہے اور پانچواں تعمیم اس میں اسباب الحمد ہے ہر نعمت کے مقابل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے ہر نعمت کے مقابل میں جسے قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں اس درس کو سننے کے بعد جہاں پہ بھی الحمد للہ کا لفظ آیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہے یہاں پہ دیکھیں الحمد رب العالمین یہ تعریف ربوبیت کے مقابل میں ہے اللہ رب العزت اپنی الوحیت اور ربوبیت کے مقابل میں تعریف کے حقدار ہیں سب تعریف جس زبان سے بھی صادر ہو جس مکان میں بھی ہو وہ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے کیوں اس لیے کہ وہ معبود ہے اور تمام مخلوق کا رب ہے تربیت کرنے والی ذات آگے جائیں صورت انعام میں الحمد للہ اللہ خلق السماوات والارض خالقیت کے مقابل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے صورت اس میں جائیں کاف میں الحمد للہ اللہ انزل علیٰ آبد ہلکتاب معنوی جو تربیت ہے انزال القتب اور ارسال الرسول اس پر بھی اللہ نے اپنی تعریف بیان کیا ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت اپنے وحدانیت پر اور شریک سی براعت پر اللہ نے اپنی تعریف کی وقل الحمد للہ اللہ يتخذ ولدا ولم یق اللہ شریک الملکی ولم یق اللہ ولی علیہ وکبر و تقبرا اسی طرح ظالم لوگوں کی ہلاکت پر اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے فقط آداب القوم الدین و الحمد للہ رب العالمین اللہ نے ظالموں کا جڑ کاٹ دیا ہے ختم کر دیا ہے اللہ رب العزت کی تعریف تو یہ جب کسی کافر کے مرنے کی خبر پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس پر الحمد کہنا ہے الحمد للہ کہنے کی بھی ایک انسان تھا یہ بھی بشر تھا اور فلان چنان تھا ایسے نہیں کہنا الحمد للہ رب العالمین اچھا ہوا ایک مردار اس دنیا سے چلا گیا زمین کو کچھ نہ کچھ پاکی حاصل ہو گئی تو یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں اسی طرح متعدد مقامات میں یہی چیز ہے کہ اللہ نے نعمت کے مقابل میں اپنی تعریف کا تذکرہ کیا ہے تو یہ الحمد نعمت کے مقابل میں حدیث میں ہے مصنف ابن نبی شعبہ کی روایت اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ تعریف الحمد نعمت کے مقابل میں ہو تو بیس نیکی ملے گی آپ کو کوئی نعمت مل گئی آپ کہہ دیتے ہیں الحمد تو اس پر آپ کو بیس اجر ملے گا بیس نیکی ملے گی نعمت کے بغیر الحمد کہیں گی تیس اجر ملے گا تیس اجر اور یہ بھی حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرما مسند احمد کی روایت کہ جو شخص سو مرتبہ الحمد پڑھے تو اس کو اللہ اتنا اجر دے دیں گی جیسے کہ اس نے دو سو گڑوں پر بار رکھا ہو انہیں کسی سونا اور چاندی کا اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہو اتنا اجر ملے گا انہیں عرب کرب کے لحاظ سے جو ہے نا انسان کو اجر ملے گا بلکہ ہم عادت ہی نہیں بتلا سکتے ہیں یہ کلمہ اللہ رب العزت کو انتہائی پسند اس لیے یہ دیکھے ہمارے زندگی میں ہر مرحلے میں الحمد للہ ہے نماز شروع کرتے ہیں الحمد رب العالمین اور اسی طرح جب سونے کے لیے جاتے ہیں الحمد للہ اطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا فكم ممن لا مملّافی له ولا وہاں پہ بھی الحمد لله ہے جیسی ہی آنکھ کھلتی ہے تو الحمد للہ احیانہ بادمہ امتنا و علیہ نشور الحمد للہ الدی آفانی فی جسدی ورد علیہ روحی و عظیم علب ذکری ہی وہاں پہ بھی دعا ہے واش روم سے باہر نکلتے ہیں غفرانک الحمد للہ اضہ عن الضا و آفانی کپڑے پہنتے ہیں الحمد للہ الدی کسانی ما بھی سو عطا عورتی و اتجم جمل فی حیاتی اسی طرح کانا کہتے ہیں الحمد للہ الدی تامہ و رضا قنی ہی من غیر حول منی والا قوہ گاڑی پر سوار ہوتے ہیں الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سخر النہٰذا الآخر دعا وہاں پہ بھی یہ ہے تو ہر مقام میں بس الحمد للہ ہی پڑھنے ہیں نو علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے کہ نہ حکان عبدن شکورہ وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ تھے ان کے مطالعہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو شکر گزار اس لیے کہا کہ وہ ایک لقمہ جب اٹھاتے تھے کھانے سے تو الحمد للہ پڑھتے تھے پانی کے ایک گونڈ پینے پر بھی الحمد للہ ہی کہتے تھے جب کچھ پہنتے تھے اس پر بھی الحمد للہ ہی کہتے تھے سواری پر سوار ہوتے تو الحمد للہ کہتے تھے تو یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ وزاکرین اللہ کثیرن وذاکرات جنتی وہ مرد ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور وہ خواتین جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتی ہیں اس کثرت کا الحمد اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے یہ جو ذکر اذکار ہے مخصوص کاموں کے لیے اور مخصوص اوقات کے لیے اگر آپ صرف اسی کی پابندی کریں تو آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گی جن کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا نکلنے کی دعا نمازوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے سواری کی دعا کپڑے پہننے کی دعا کھانا کھانے کی دعا غسل خانے میں داخل ہونے کی دعا نکلنے کی دعا بارش کی دعا رات کی آواز سننے پر دعا یہ اگر صبح و شام کے اذکار اگر ان کی پابندی کریں تو آپ ان لوگوں میں شمار ہوں گی جن کے اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ ذاکرین اللہ کثیرن و ذاکرات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بالکل مایوس کر دیتے ہیں کہ بس یہ جو صفات ہے قرآن کریم میں بس یوں صحابہ اکرام کرتے تھے بس اب کوئی نہیں بن سکتا تم سب جہنمی ہو تم جو مرضی کر لو یہ جہالت ہے ان لوگوں ان مغلوں کے الحمد للہ اللہ رب العزت کی دوستی کو حاصل کرنا اور قرآن پر عمل کرنا اور اچھی صفات کا حامل ہو جانا بالکل مشکل نہیں ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد کے متعلق تو میں نے کل کہا کہ ترتالیس بار قرآن کریم میں لفظ مستعمل ہے للہ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے یہ لام لام الاختصاص اور لام الاستحقاق اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ اس لام کے ذریعے سے آپ حمد کی تمام اقسام کو اللہ کے لیے خاص اللہ کے لیے ثابت کر دیتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے خاص ہے اور اسی طرح اس کو علام الاستحقاق بھی کہا جاتا ہے تمام تعریف کا حقدار اللہ استحقاق حق سے ہے تمام تعریف کا حقدار اور ہر قسم تعریف کا مستحق اللہ عز و جل ہے یہ دو معنی قسم ہے صرف لفظ لام میں ہے للہ یہ اللہ سے پہلے جو لام ہے اسی میں یہ معنی ہے سب تعریف اللہ کے لیے خاص اور سب تعریف کا حق مستحق اللہ عز و جل کی ذات یہ دو مستحق اور اختصاص اسلام سے لیا ہے للہ یہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم بھی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اس میں ذاتی اسم ذاتی ہے اور بقیہ جو اللہ عز و جل کی جو نام ہے وہ صفاتی ہے تو تمام صفات کا مرجع لفظ اللہ ہے لفظ اللہ یہ لفظ اللہ قرآن کریم میں دو ہزار چھ سو ستانوے مرتبہ استعمال ہوا ہے دو چھ نو اور سات دو ہزار چھ سو ستانوے مرتبہ اللہ نے لفظ کو قرآن میں استعمال کیا ہے دو چھ نو سات تو الحمد اس میں اعظم ہے اس لیے اللہ عز و جل نے اس لفظ کو اتنا مرتبہ استعمال کیا ہے الحمد تو یہ دلیل ہے اس اسم کی عظمت اور فضیلت پر تو اب کچھ لوگوں نے اس کو خدا بنا دیا ہے کچھ نے اس کو خدائی بنا دی ہے کچھ نے اس کو خداون بنا دیا ہے کچھ نے اس کو پتہ نہیں انگریز نے گاڈ بنایا کیا بنایا اس کو تو یہ سب الحاد ہے الحاد فی اسماء اللہ تعالی و صفاتی ہی تو یہ اس بق قوم اس کو تغرن تعالی کہتے ہیں تغرن تعالی یہ پرشتو بولنے والا خدائی کہتے ہیں خدائی اور فارسی بولنے والے خداون کہتے ہیں اور یہ اردو بولنے والے بھی خدا کہتے ہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا نام نہیں اللہ کا نام وہ ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہو یا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہو تو بس وہ اللہ رب العزت کا نام ہے ایک طرح الحاد ہے اس پر بات ہوگی ان شاء اللہ صورت آراف کی تفسیر میں الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں یہ لفظ اللہ کے بارے میں اختلاف اہل علم کے درمیان کی مشتق ہے نہیں ہے وہ ایک بحث ہے جس کو ذکر کرنا اتنا ضروری نہیں ہے القول راجح یہ مشتق ہے ماخوذ ہے الہن سی تو الہ کی چار معانی ہے لغت عربی میں الہ کی چار معانی ہے اللہ الہ سے لیا گیا ہے اور الہ کی چار معانی ہے عربی زبان میں الہ معبود کے معنی میں الہ معبود الہ یا لہوسی آباد آبدو کے معنی میں ہے تو یہ الہ معلوح اس مفعول کے معنی میں وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے اور معبود وہ ہوتا ہے جو عبادت کا حقدار اور عبادت کا لائق ہو اس میں لیاقت ہو صلاحیت ہو اور حقدار بھی ہو تو عبادت کا لائق اور عبادت کا حقدار اللہ عز و جل ہے اس کا ہمارے اوپر حق بھی ہے اس لیے کہ بے شمار اس کی احسانات ہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ عز و جل لائق بھی ہے اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس لیے کہ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات میں کمال موجود ہے اللہ عز و جل کی ذات اور صفات میں کمال موجود ہے تین طرح کے کمال اللہ عز و جل کی ذات میں ہے کمال ذاتی کمال وصفی اور کمال فعلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی کامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی کامل ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال کے لحاظ سے بھی کامل ہے اللہ کی ذات میں کمال موجود کمال ان نقصان کے خلاف یعنی کوئی نقص نہیں اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں بھی کوئی نقص موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال میں اللہ نے جو کیا ہے اور جو کرتے رہیں گی ان میں کوئی نقص نہیں ہے وہ سب کامل ہے تو تین لحاظ سے اللہ عز و جل اس حمد کی حقدار ہے اور لائق ہے کامل ذات اور دوسرا معنی جو ہے نا یہ اللہ الہ کا وہ ہے ملتجا وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے مشکلات اور مصائب میں لوگ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں ملتجا پناہ اس ذات جس کی طرف پناہ لی جاتی ہے اور تیسرا معنی الہ کا وہ ہے الہ معلوح اور معلو متحیر فی العقول وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور مخلوق کی عقل حیران ہو جاتی ہے وہ ذات جس کے بارے میں سوچنے سے مخلوق کی عقل دنگ رہ جاتی ہے متحیر ہو جاتی ہے اور انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات عجیب ذات ہے کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بندہ جب غور کرے اور ایمان تھوڑا سا تازہ ہو تو واقعان عقل جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ اللہ عز و جل کس طرح کامل ذات ہے عجیب ذات کہ اللہ رب العزت کی ہر چیز ہی کامل ہے متحیر فی العقول جس کے بارے میں مخلوق کی عقل حیران رہ جاتی ہے مخلوق کی عقل حیران رہ جاتی ہے متحیر یہ حیران سی ہے میم تا ہا یا اور را فی العقول اگر یہ نہیں لکھ سکتے اردو میں لکھ رہے ہیں وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق عقل حیران رہ جاتی ہے کسی بھی کسی بھی چیز میں انتہا کو نہیں پہنچ سکتی انسان کی عقل اور چوتھا معنی الہ کا ہے محبوب یہ پھر ولاح سی ہے وہ ذات جس سے محبت کی جاتی ہے اور اس کی محبت ہر مخلوق کے دل میں ہوتی ہے اور یہ چاروں صفات اللہ عز و جل میں موجود اللہ معلوب بھی ہے اللہ محبوب بھی ہے اللہ ملتجہ بھی ہے اور اللہ عز و جل کے بارے میں مخلوق حیران بھی ہے الحمد للہ رب العالمین محبوب تو یہ الحمد جو ہے نا یہ حسر ہے اس میں حسر کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ حمد کی تمام افراد اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے اور اس کو قضیہ فطریہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے آپ کسی بھی چیز کا دعویٰ کریں تو اس پر دلیل پیش کرنا ضروری ہے تو یہ الحمد للہ دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے وہ معبود ہے وہ محبوب ہے وہ ملتجا ہے وہ معظم ہے وہ متحیر فی العقول ہے اس لیے اللہ سب تعریف کا حقدار ہے الحمد للہ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تعریف کیا ہے اللہ عز و جل کی وہ اسماء اور صفات جو قرآن کے اندر موجود احادث میں موجود ان کو پڑھنا ان کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ حمد ہے اور خصوصاً صبح و شام کے اذکار میں اس کی بڑی تلقین ہے سب بحمد رب کے قبل عشم سے و قبل الغروب صبح اور شام کو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے چاہیے اور یہ خاص نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور ان نیکی بالکل آپ کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بس منٹ دے دیں عصر اور مغرب کے درمیان آپ بیس منٹ دے دیں اللہ عز و جل کی ذکر اذکار کو تو اتنی اچھی صفات کا آپ حامل ہو جائیں گی کہ اللہ کے نیک اور نیک لوگوں کے نیک بندوں کی جو ہے صفات آپ کے اندر پیدا ہوگی الحمد للہ اور یہ الحمد دعویٰ ہے اور للہ اور بب العالمین اور رحمٰن الرحم علیہ یہ سب اس کی دلائل ہے اس لیے کہ صورت الفاتحہ کے موضوع ہم نے کیا بیان کیا تھا اس بات للہ عز اضا وجل حمد اللہ عز وجل کے لیے ثابت ہے یہ صورت یہی بیان کرنا چاہتی ہے تو اس کو دلائل دے رہے ہیں اس کی اس کی ثبوت کے لیے دلائل پیش کر رہے ہیں اللہ عز وجل اگر دلیل بھی پیش نہ کریں پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ عز وجل تعریف کا حقدار ہے لیکن چونکہ قرآن کریم عرب لوگوں کی مزاج کے موافق اتر آیا ہے تو عربوں کی عادت یہی تھی کہ کسی بھی دعویٰ کو دلیل کے بغیر نہیں مانتے تھے تو چونکہ یہ قرآن کا جو اصل مخاطب ہے عرب ہے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو خطاب کے عرب لوگوں سے کیا ہے اور سب سے زیادہ اس کو نہ ماننے والا بھی وہی تھے تو قرآن نے ان کے مزاج کو جو ہے نا اعتبار کیا ہے تو اللہ نے ہر بات پر دلیل پیش کیا ہے سب تعریف کا حقدار اللہ عز و جل ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور دوسری دلیل یہ کہ رب العالمین وہ تمام عالمین کا رب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لفظ رب یہ لفظ رب قرآن کریم میں نو سو انسٹھ بار استعمال ہوا ہے نو چھ اور نو نو چھ نو ہاں، انگریزی میں کہوں نائن سکس نائن ہاں آپ کی خاطر مجھے بھی انگریزی سیکھنا پڑے گا ایسا ایسا رب العالمین یہ رب اتنا مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور رب بھی اس میں اعظم میں سے ہے اس میں اعظم جس کو جس کے ساتھ جب اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے رب اس لیے قرآن کریم میں آپ انبیاء علیہ السلام کی دعا پر غور کریں تو سب دعاؤں کی ابتدا رب سے ہوتی ہے ربنا ظلمنا ظلم ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة و ضروریات نا قرۃ الصلاة رب وابعث فيهم رسولا اور رب بنا و باطفی ہم ارحم اور رب ان مسن تو یہ انبیاء علیہ وسلم کی دعا کی ابتدا رب سے ہوتی ہے اس میں بھی اشارہ ہے لطیف اس بات کی طرف کہ رب اس میں اعظم ہے اور اس کو لے کر کے دعا کرنے سے اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں رب یہ مصدر ہے یا صفت مشبہ یا اس میں فائل اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں صفت مشبہ ہی اصل میں اس کا لغوی معنی ہے رب یا ربو سے ماخوذ ہے رب یا ربو اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا پرورش کرنا کسی چیز کی تربیت کرنا اور کسی چیز کی پرورش کرنا عربی میں کہتے ہیں بیزاوی نے لکھا ہے تبلیغ الشیئی الا کمال ہی شعی ان فشی ان کسی چیز کو آہستہ آہستہ تربیت کر کے کامل بنانا کسی چیز کی آہستہ آہستہ تربیت کر کے اس کو کامل بنانا مکمل بنانا کسی چیز کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس کی آہستہ آہستہ تربیت کرنا یہ رب کا لغوی معنی ہے اور شرعی معنی بھی یہی ہے شرعی معنی وہ یہ ہے رب وہ ہے کہ جس میں تین صفات ہو رب وہ ہے جس میں تین صفات ہو خالقیت مالکیت اور تدبیر لغوی معنی کسی چیز کی تربیت کرنا آہستہ آہستہ اور اس کو کامل بنانا شرعی معنی رب وہ ہے جس میں تین صفات ہو خالقیت خالقیت خالق سے ہے مالکیت اور تدبیر تدبیر تدبیر کرنا تو خالق الاشیاء و مالک ہے و مدبر تو اللہ وہ ذات رب وہ ہے جو جس نے مخلوق کو پیدا بھی کیا ہے اور پھر وہ مخلوق کا مالک بھی ہے اور پھر مخلوق کی تربیت بھی اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں تو مدبر بھی تدبیر کرنے والا آسمان اور زمین کی نظام کا جو مدبر ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے تو یہ رب ہے رب العالمین رب بھی لغت عربی میں اس کے بہت سارے معنی ہیں ان میں سے صرف میں آپ کو چار معنی بتلاؤں گا رب لغت عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مصلح مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والی ذات اصلاح کرنے والی ذات اس معنی میں لفظ رب قرآن میں استعمال ہوا ہے صورت حود چونتیس نمبر آیات چونتیس تین چار صورت یہود چونتیس نمبر آیت میں لفظ رب مصلح اصلاح کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے صورت میں سپارہ چونتیس نمبر آیت دوسرا معنی لفظ رب قرآن کریم میں مالک کے معنی میں استعمال ہوا ہے مالک جسے آپ پڑھتے ہیں صورت قریش فلیا بدو اور اب بہاد البیت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف رب هذا البيت اي مالك هذا البيت عبادت کریں اس رب کی اس بیت کے مالک کو وہاں پہ رب اس طرح سورہ نمل میں ہے ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء سورة النمل آیت نمبر اکانوی نو ایک نائن ون نمل اس بارے میں مالی کے معنی میں اور تیسرا یہ لفظ رب قرآن میں استعمال ہوا ہے سید کے معنی میں سردار آقا بادار سید یہ سید نہیں ہوتے ہیں لوگوں سے مانگنے والے سید تو یہ لفظ سید رب سید کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں صورت یوسف میں ہے بیالیس نمبر آیت یا صاحب سجن اما و کم فیص و خمرا جب یوسف علیہ السلام نے جیل کی اپنی جیل کی دو ساتھیوں کی جب خواب کی تعبیر کیا تو ان کو کیا کہا تم میں سے ایک اپنی سید اپنے رب کو یعنی اپنی سردار بادشاہ کو شراب پلائے گا اما امدک فیصقی اور اب بہرا وہاں پہ رب سے مراد معبود نہیں ہے رب سے مراد سید ہے سردار مولا اور اسی طرح صورت یوسف میں بھی ہے ارجع الى بال ايديهن جب خواب بادشاہ کے خواب تعبیر کیے یوسف علیہ السلام نے تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کر آئے ان کو کوئی ذمہ داری دے دیں تو علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری براعت کا اعلان نہیں ہوگا اس ملک مصر میں میں جیل سے باہر نہیں نکل جاؤں گا جاؤ اپنے رب سے پوچھو اس بادشاہ سے کہو کہ ان خواتین کو بلا کر ان سے پوچھیں کہ جرم کس کا تھا میں نے جرم کیا تھا کہ زلیخا نے یا جو بھی وہ عورت ہے زلیخا معلوم نہیں کہ نام ہے یا کوئی دوسرا نام ہے جو بھی ہے فصل ہو ماں بال الصوۃ اللہ قطع عنا دی ہننا ان رب بھی کہہ دی عالم تو ارجع الى ربک رب سے مراد سردار ہے اسی طرح لفظ رب قرآن کریم میں اور عربی اشعار میں یہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا ہے معبود حاکیم قانون ساز قانون بنانے والا اسی صورت توبہ میں ہے اکتیس نمبر آیت اکتیس نمبر آیت اتخذوا احبارهم رحم اربابا من دون اللہ کہ اپنے احبار پیر مولوی اور اپنے پیروں کو رب بنایا ہوا تھا یہود اور نصارہ نے تو کیسا رب بنایا تھا ان کو سجدے تو نہیں لگاتے تھے انہیں قانون ساز قانون بنانے والے اللہ کے حرام کو حلال کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے یوں بنایا تھا تو اللہ نے اس کو رب کہا ہے اسی طرح صحابہ اکرم جو مسلمان ہوا ہے جیسے کہ یہ غاوی ایک صحابی کا نام ہے ایک شخص کا نام ہے وہ جب مسلمان ہوا تو پہلے تو وہ ایک بت کی عبادت کیا کرتا تھا تو ایک دن گیا کہ وہ بت کسی نے کنویں کے اندر گرا دیا ہے اور لمڑ نے آ کر اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے تو اس کو دیکھ کر کہ دل بڑا خفا ہوا اور شعر کہنے لگا کہ بن یبول صالبان و براسی ہی لقض المن بالت علیہ صالب کیا یہ معبود ہے جس کے اوپر لمڑ نے پیشاب کیا ہے جس کے اوپر لمڑ پیشاب کرے وہ تو ذلیل ہے یہ تو ذلیل ہے یہ تو عبادت کے قابل نہیں ہے دل برا ہوا چھوڑ دیا اس نے بعد میں وہ ہمیشہ یہ قصہ صحابہ اکرام کو بتاتے تھے اور صحابہ اکرام ہنستے تھے اس پر کہ عورب یبول صالبان برا صحیح لقض المبال تعالی ص اس طرح کے واقعات بہت ہے صحابہ اکرام کی تاریخ میں اسی طرح وہ زید ابن عمر ابن نفیل یہ جاہلی زمانۂ جاہلیت کا مواحد ہے تا جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے رسول سے پہلے تھا یہ شخص لیکن تھا مواحد یہ کہا کرتا تھا کہ عربن واحد ام الف ربن ادین و تقسمت الامور ترکت و ترک اللہۃۃۃۃ کزا الرجل الرج البصیر کیا میں ایک رب کی عبادت کیا کروں کہ ہزار رب کی عبادت کیا کروں جب حاجات پیش ہوتی ہے تو میں کسی مانگ لیا کروں میں نے لات اور اعضاء کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے اور ہر سمجھدار انسان یہی کام کرے گا جو میں نے کیا ہے یعنی ہر سمجھدار انسان کی علامت یہی ہے کہ بتوں کی بات کو چھوڑ دے گا تو دونوں شعر میں یہ عربی لغت کی میں مثال دے رہا ہوں کہ عربی زبان میں بھی لفظ رب یہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو رب معبود کو بھی کہا جاتا ہے تی چار اور بھی معنی ہے اس کی چار معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے رب العالمین اللہ عز و جل کی تربیت کی بہت سارے قسمیں ہیں اس کا آپ دو قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک جسمانی تربیت ہے اور ایک روحانی تربیت ہے اللہ رب العزت رب العالمین ہے تو اللہ مخلوق کی دو طرح تربیت کرتے ہیں جسمانی تربیت اور روحانی تربیت جسمانی تربیت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت انسان کو رز روزی دیتا ہے اور پھر انسان کی نشو اور نما کے جو مراحل ہے دیکھیں بچہ فوراً پیدا نہیں ہوتا شروع میں نطفہ ہے پھر یہ مضغہ ہے پھر یہ مخلقہ ہے پھر یہ مصورہ ہے اور پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے جیسی گوشت بنتا ہے تو فوراً اللہ اس کو باہر نہیں نکال دیتے ہیں اس لیے کہ دنیا کی جو آب و ہوا ہے یہ اسے برداشت نہیں ہو سکتا تو نو مہینے تک اپنی مانگ کے رحم کے اندر ہی رہے گا تاکہ اس میں اتنی سی طاقت پیدا ہو جائے کہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ تکالیف برداشت کر سکے اور جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کی جو پرورش کے مراحل ہے اللہ نے عجیب نظام رکھا ہوا ہے فوراً یہ بالغ نہیں ہوتا اور فوراً یہ عقل مند نہیں ہوتا کیونکہ اگر فوراً بالغ ہو پھر بھی اس کے لیے مشکلات اور فوراً اگر عقل مند ہو پھر بھی اس کے لیے مشکلات جیسی اس کی جسم میں طاقت پیدا ہوتی جائے گی اسی طرح اس کے عقل بھی بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ چالیس سال کے عمر میں جا کر اس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے اس لیے کہ چالیس سال میں انسان کے جسم کی جو نشو نما وہ مکمل ہو جاتا ہے چالیس سال کو پہنچنے کے بعد اب کوئی نہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے جسم میں کوئی جو ہے نا تاغیر اور تبدیل نہیں آئے گی تو عقل چالیس سال میں جا کر کے مکمل ہو جاتی ہے یہ اللہ عز و وجل کے عجیب نظام ہے تربیت ہے رب العالمین ہر مخلوق کی یوں اللہ تربیت کرتے ہیں روحانی تربیت بھی ہے روحانی تربیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس تربیت کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بات وقتاً فوقتاً اللہ عز و جل علماء کو بیچتے ہیں اور کسی عالم کو اللہ رب العزت کسی کام کے لیے چن لیتے ہیں اور اس کو اللہ پھر صلاحیت دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کی تربیت ہوتی رہتی ہے یہ اللہ رب العزت کی روحانی تربیت ہے تو رب العالمین اللہ دو طرح کی تربیت کرتے ہیں مخلوق کی معنوی اور جسمانی عالمین یہ جمع ہے عالم کی عالم کل مص اللہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے اللہ عز و جل کے علاوہ ہر چیز کو عالم ہی کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے یعنی مخلوق کو عالم کہتے ہیں عالمین مخلوق کو عالم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ عالم عالم سی ہے عالم جنڈے کو کہتے ہیں علامت اور نشانے کو کہتے ہیں مخلوق یہ دلیل ہے یہ علامت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود پر ہر مخلوق دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت مالکیت اس کی قدرت اور طاقت پر اگر اللہ میں اللہ نہ ہو تو مخلوق کو کس نے پیدا کیا ہے اگر اللہ میں قوت نہ ہو تو اللہ اتنی قوی مخلوق کو کیسے پیدا کر دیتے ہیں تو وفیق الش آیاتن تد واحد ہر مخلوق دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت تنہا ہے اپنی وحدانیت میں ان کا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں عالمین یہ عالم خود جمع ہے عالم خود جمع ہے اس کا کوئی مفرد نہیں ہے اس کی بہت سارے مثالیں ہیں لغت عربی میں قوم ہے مثلا قوم اب قوم کا کوئی مفرد نہیں ہے ہے جماعت کو کہتے ہیں اس کا کوئی مفرد نہیں ہے اسی طرح عالم کا بھی مفرد نہیں ہے لیکن عالم کی جمع بن سکتی ہے عالمین تو عالم خود جمع ہے اللہ عز و جل نے پھر اس کو مزید جمع کیوں بنا دیا ہے کہ عالمین کہہ دیا ہے اس کی وجہ کیا اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس موقع پر صورت الفاتحہ کی اس پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ربوبیتی کاملے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں کامل رب ہوں اور میری ربوبیت کامل ہے اور میری ربوبیت کے اندر تمام مخلوق آ جاتی ہے کوئی ایسا ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے تحت نہ آتی ہو اس لیے اللہ نے عالمین کو جمع کیا اس لیے کہ مخلوق مختلف ہے عالم الانس انسان الگ مخلوق عالم الملائک ملائک الگ مخلوق عالم الجین یہ الگ مخلوق عالم الافلاق یہ جو سیارہ ہیں ستارہ ہیں کہکشان ہے یہ الگ مخلوق اور اسی طرح یہ عالم النبات نباتات کے الگ عالم ہے عالم الجماعت جمادات الگ مخلوق ہے عالم النور الگ مخلوق عالم الظلم یہ الگ مخلوق ہے تو یہ مخلوقات مختلف ہے تو اللہ عز و جل نے اس کو جمع ذکر کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئی کہ کل مخلوق کی تربیت میں ہی کرتا ہوں اور کل کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں رب العالمین وہ تمام مخلوق کا رب اور ان کو پالنے والا ہے اس لیے اللہ عز و جل نے رب العالمین کہا تو یہ دلیل ہے اللہ عز و جل حمد کا حقدار کیوں ہے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے تربیت کرنے والی ذات ہے تو جس کی تربیت ہوتی ہے تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے جو تربیت کرنے والا ہے تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے تو تمام حمد صفا ثنا اور خوبیوں کا حقدار اور مستحق اللہ و وجل ہے اس لیے کہ وہ معبود ہے اور اس لیے کہ وہ رب ہے تو اللہ پہلی دلیل اور رب العالمین دوسری دلیل ہے اس دعویٰ اور مقصد کو ثابت کرنے کے لیے تو یوں اگر آپ اس کی تفسیر کو سمجھ لیں اور پھر اس تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیا کریں تو بلا شک شبہ اس نماز کے اندر خوشو پیدا ہوگا الحمد رب العالمین مخلوق میں جو کمال ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے اگر کوئی خوبصورت ہے مالدار ہے عالم ہے تو یہ سب نعمت اللہ عز و جل کی جانب سے ہے تو حقدار اللہ رب العزت ہی ہے وبی اللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ وسلم علامۃ